السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 464 نماز کے متعلق یہ سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر دیکھتے ہیں جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی در منصور میں یہ حدیث ہے بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خوشو سکون کا نام ہے یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے متعدد حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑا کرو گویا یہ آخری نماز ہے ایسی طرح پڑا کرو جیسا وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی جامع صغیر میں یہ حدیث ہے اس لیے نماز کے متعلق یہ سبق چل رہا ہے بہت دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو خوشو خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم بکرتم وسیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر سب سے پہلے یہ جملہ آیا تھا چلو ہماری زبان پر بھی آ جائے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسے تو ہماری زبان پر بھی آ جائے ایم ایجز بنانے والے ایم ایجز بنا لیں تاکہ جو پورا دن آدمی اسے پڑھتا رہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا اللہ تعالی ہم سب کو خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ایک نصیحت سن لو فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں اے جوان فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں اے جوان تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی اس لیے ابھی وقت ہے خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس کی کوشش کیجئے اور اللہ تعالی سے مانگیے کہ اللہ مجھے خوش خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین